حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں فرضوں کے علاوہ بارہ رکعت پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں گھر بنائے گا امام ابو عبد الرحمن نزائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت درست نہیں یعنی اس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صحیح نہیں ہے بلکہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صحیح ہے اور اس حدیث کا ایک راوی محمد بن سلیمان ضعیف ہے وہ ابن الاسبہانی ہے یہ روایت اس سند مذکورہ کے علاوہ کئی سندوں سے بیان کی گئی ہے مگر ان میں مذکورہ الفاظ نہیں ہیں سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بارہ